دیکھیں کہ وہ کیسے بھاگتے ہیں جب ساری دنیا جوان تھی تو کتا بلی اور چوہا ایک دوسرے کے ساتھ دوست بن کر رہتے تھے وہ سب کچھ یکساں مشترکہ طور پر بانٹتے تھے کام اور کھیل میں وہ ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے تھے یہ ایک پرامن زندگی تھی صرف ایک چیز نے انہیں پریشان کیا اور وہ تھا ان کے شور مچانے والے پڑوسی تینوں دوست ان کی چیخ و پکار کی آواز سے بچ نہ سکے ایک دن کتے نے کہا دیکھو کیسے لڑتے ہیں اور بلی نے کہا کہ وہ ہماری طرح سکون سے کیوں نہیں رہ سکتے اور چوہے نے کہا کہ ہم مان لیں کہ ہم کبھی نہیں لڑیں گے اور ہم ہمیشہ دوست رہیں گے کتے اور بلی کو یہ خیال بہت پسند آیا چنانچے چوہے نے ایک معاہدہ لکھا اور سب نے اپنے ناموں پر دستخط کر دیے پھر بلی نے معاہدے کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک اونچے الماری پر رکھ دیا اب معاہدے کے مطابق کتا گھر کے باہر کام کرتا ہے اور بلی اور چوہا اندر کام کرتے ہیں سب ٹھیک تھا یہاں تک ایک رات کتا اندر آیا اور شکایت کی میں اکیلا ہی کیوں باہر کام کرتا ہوں سرد اور نمی سے میں پریشان رہتا ہوں اس نے بلی کی طرف دیکھا تم اور چوہا ہمیشہ گرم اور خشک ہوتے ہو یہ مناسب نہیں ہے ناراض نہ ہو بلی نے جواب دیا کیا تم ہمارا معاہدہ بھول گئے ہو ہمارا ہر کام وہاں لکھا ہوا ہے مجھے دکھاؤ کتے نے کہا یہاں لے آؤ مجھے دیکھنے کے لیے بلی الماری پر چڑھ گئی لیکن وہ نہیں کاغذ کے تمام ٹکڑے کر دیے گی تھے چوہا معاہدہ کو بستر کے طور پر استعمال کرتا رہا اب وہیں سو رہا تھا بلی نے چیخ ماری وہ اپنے پنجوں سے چوہے پر جھپٹی چوہا الماری سے نیچے کود کر بھاگا وہ چوہا کہاں ہے بلی نے بلایا یہ نیچے اترا اور چوہے کے پیچھے بھاگا وہ معاہدہ کہاں ہے کتے کو پکارا وہ بلی کے پیچھے بھاگا بہت پہلے کے دن سے کتے بلیوں کا پیچھا کر رہے ہیں وہ معاہدہ کہاں ہے وہ بھونکتے ہیں اور بلیاں معاہدے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کبھی نہیں بھول سکتی وہ کسی بھی چوہے کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیچھا جاری ہے کیا یہ کبھی ختم ہوگا